ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا خادم تمہارے کھانے کی گرمی اور دھواں برداشت کرے تو مالک کو چاہیے کہ کھاتے وقت اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا لے اگر وہ انکار کرے تو ایک لقمہ لے کر ہی اسے کھلا دے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ترپن یہ حدیث صحیح ہے